امہات المؤمنین کے سلسلے میں چند عام معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا انتقال آپ کے وفات کے بعد ہوا صرف حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا سب امہات المؤمنین کی تدفین جنت البقی میں ہوئی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین مکہ میں ہجون کے مقام پر ہوئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین مقام تنعیم سے قریب مقام صرف میں ہوئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف گزاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بیویاں باپ کی طرف سے آپ کے ساتھ نصب میں ملتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں ام حبیبہ خدیجہ ام سلمہ عائشہ حفصہ سعودہ زینب بنت جہش جویریہ زینب بنت خزیمہ اور مائمونہ صرف زینب بنت جہش کا نصب ماں اور باپ دونوں واسطوں سے آپ کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب ہے اور والد کی طرف سے نصب خزیمہ بن مدرکہ ابن الیاس سے جا کر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ جوائریہ اور زینب بنت جہش کا نام خود رکھا جبکہ ان میں سے ہر ایک کا نام بر تھا آپ کے ساتھ شادی سے پہلے زینب بنت خزیمہ صفیہ میمونہ اور خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو دو شادیاں ہو چکی تھیں ازواج متحرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باقرہ تھی